ہو جائے اللہ تعالی کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے اس کے لیے بھی کچھ زینے چڑھنے پڑتے ہیں کچھ قدم اٹھانے ہوتے ہیں ہمارے بزرگوں نے دس مقامات بتلائے ہیں یہ گویا سلوک کے دس قدم ہیں لیکن زینہ چڑھتے ہوئے تو انسان ایک ایک قدم اٹھاتا چلا جاتا ہے یہ جو دس مقامات ہیں ان میں ایک قدم کے بعد دوسرا قدم اٹھانے میں ذرا دیر لگتی ہے ایک ایک قدم کو جمانے کی محنت کرنی پڑتی ہے سب سے پہلا قدم ہے تو گناہوں کو چھوڑنا اپنی زندگی کو بدلنا زندگی کے رخ کو درست کرنا پہلے زندگی کا رخ دنیا کی طرف تھا پھر آخرت کی طرف ہو جائے پہلے دنیا کے ساتھ و سامان کی طرف تھا مخلوق کی طرف تھا پھر خالق کی طرف ہو جائے پہلے اپنی خواہشات پوری ہوتی تھی پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع شروع ہو جائے پھر ہر کام سنت کے مطابق ہونے لگے ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہونے لگے یہ پہلا قدم ہے توبہ دوسرا قدم ہے انابت انابت کا مطلب یہ ہے کہ پھر دل پر اتنی محنت ہو جائے ذکر کی کہ دل ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے کبھی اللہ سے قافل نہ ہو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی بات نہ مانیے گا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور دل کا اللہ کی یاد سے غافل ہونا اس کی ظاہری علامت ہے اس کی ظاہری علامت ہے اور تبا ہوا پھر وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے ہماری مرضی کی زندگی نہیں گزارتا اور جو شخص اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی میں اعتدال نہیں ہوتا اس کی زندگی میں بے اعتدال نہیں ہوتی ہم اور پھر اس کا معاملہ بے اعتدالی کا ہوتا ہے وہ کوئی اچھا کام کرے گا ایک اچھا کام کر لے گا اس کے ساتھ دوسری برائی بھی کرتا ہوگا وہ اللہ کی عبادت کر لے گا مخلوق کی حق تلفی بھی کر رہا ہوگا وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر ذکر بھی کر لے گا تلاوت بھی کر لے گا باہر نکلنے کے بعد بد نگاہی بھی کر رہا ہوگا برے خیالات بھی لا رہا ہوگا بری باتوں کو بھی سوچ رہا ہوگا اس کی زندگی میں اعتدال نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے اور نفس کی پیروی نہیں کرتا ہے جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا حتیٰ طرح کی جو لوگ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اللہ کے وہ اتنے محبوب بن جاتے ہیں اتنے مقرر ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے بڑے محبوب کائنات میں جن سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کسی اور سے محبت نہیں ہے وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے بڑے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا آپ ان لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کریں جو ہر وقت ہم کو یاد کرتے ہیں وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ جَبْعُونَ اَمَّهُمْ بِالْغَدَاءِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَاهُمْ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا جو لوگ جن رات ہم کو یاد کیا کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کریں آپ اپنے کو ان کے ساتھ جوڑ کر کے رکھیں اور آپ دنیا کی زیب و زیبت کی خاطر ان سے نظر نہ ہٹائیں کسی اور طرف نہ دیں اللہ اکبر اللہ اکبر بات تو یہ سمجھ میں آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہم کو ہر وقت یاد کرتے ہیں اب وہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اٹھے بیٹھے اب وہ اس قابل ہو گئے کہ آپ کی مجلس میں آئے اور حقیقت بھی یہی سچائی یہی ہے اگر ہم اس قابل بن جائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہمیں کنارے پر کہیں بیٹھنے کی جگہ مل جائے جہاں چپلیں اتاری جاتی ہیں جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں وہاں ہم کو بیٹھنے کا موقع مل جائے تو ہم دنیا کے بادشاہ ہو جائیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اور جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کثرت سے یاد کرتے ہیں اور جو اپنے دلوں کو کثرت سے پاک کر لیتے ہیں اللہ کا مقام کتنا اونچا ہو جاتا ہے اس کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اختیار فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو معلوم ہی ہے سب کو اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا آپ ان لوگوں کے ساتھ اٹھا کر تو ہمارے دل سے غفلت ختم ہو جائے ہمارا دل ہر وقت اللہ کو یاد کرنے لگے ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے حتیٰ کہ ہم جاگ رہے ہوں تب بھی دل اللہ کو یاد کرے ہم سو رہے ہوں تب بھی دل اللہ کو یاد کرے اس کو علامت دے بڑی محنت کے بعد یہ مقام حاصل ہوتا ہے بڑی محنت کے بعد جا کر یہ صفت نصیب ہوتی اللہ مجھے آپ کو سب کو نصیب فرمائے تیسرا قدم ہے اس اسلو کا ہاں، یہ بیان ہو جانا سلسلے میں داخل ہو جانا یہ کوئی رسمی سا کام نہیں ہے اس کے بعد محنت کرنی پڑتی ہے پھر اپنے آپ کو کھپانا پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا جو محنت کرتا ہے اللہ اسے محروم نہیں فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں دنیا میں برباد کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے اللہ نے ہم کو آباد کرنے کے لیے پیدا کیا اللہ نے اپنی رحمت سے دور کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہمیں اپنی رحمت سے قریب کرنے کے لیے پیدا کیا ہے اللہ نے جنت اپنے بندوں کے لیے ہے اللہ کے کس کام کی جنت ہے آپ سوچیں اگر اللہ کو جنت بندوں کو نہ دینا ہو بندیوں کو نہ دینا ہو تو جنت اللہ کی کس کام کی ہم جب کسی ضرورت مند پر پیسے خرچ کرتے ہیں تو پہلے اپنا حساب ذہن میں رکھتے ہیں بھائی بچے کی فیس بھرنی ہے ذرا اس کے لیے پیسے روک لے فنا پارٹی کا پیمنٹ کرنا ہے ذرا اس کے لیے روک لیں گھر بنانا ہے اس کے لیے پیسے روک لیں بچے کی شادی کرنی ہے اس کے لیے پیسے روک لیں اپنا بجٹ بناتے ہیں اس کے بعد کچھ بچ رہا ہے تو ٹھیک ہے ضرورت مندوں پر خرچ کر دیں کسی بیوہ کو دے دیں کسی یتیم کو دے دیں اللہ کو کچھ کرنا ہے اللہ کو لفظ لگ اللہ کو کسی بچے کی شادی کرنی ہے اللہ کو کچھ کھانا ہے پینا ہے کوئی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ نے اپنے خزانے میں جتنی نعمتیں پیدا فرمائی وہ ساری نعمتیں اللہ کے کسی کام کی نہیں اللہ کو کس چیز کی ضرورت ہی نہیں وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں وہ تو خود کھلاتے ہیں پلاتے ہیں وہ بے نیاز ہے اللہ کی سمت ہے سمن اللہ بے نیاز ہے اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو جنت کے لیے اللہ کو ضرورت نہیں ہے دیکھیں اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے ہم اس کو ٹھہراتے ہیں اس کو کھانے پینے کا انتظام کرتے لیکن اپنا گھر اس کو نہیں دے دیتے اپنا گھر اس کے نام لکھ نہیں دیتے کیوں اس لیے کہ ہم کو گھر کی ضرورت ہے رہنا ہمارا کام ہماری ضرورت ہے آرام کرنا ہماری ضرورت ہے کسی کو گھر نہیں دے دیتے اللہ کو آرام کرنے کے لیے کوئی گھر نہیں اللہ کو کسی جنت کی ضرورت نہیں تو جنت کس کے لیے بنائی ہے اللہ نے جنت اللہ نے اپنے بندوں اور بندیوں کے لیے بنائی ہے اللہ ہم سے جنت کو بچا کر نہیں رکھنا چاہتے اس کے تھوڑی سی محنت کر لو تھوڑا سا ہمارا ہمارا کہنا مان لو نفس اور شیطان کا کہنا مت مانو ہمارا کہنا مانو ہم نے جنت تمہارے ہی لیے بنائی ہے ہم جنت تم کو دیں گے بالکل اسی طرح دنیا کی ساری نعمتیں اللہ نے کس کے لیے بنائی ہے میرے اور آپ کے لیے بنائی ہے انسانوں کے لیے بنائی ہے جب اللہ غیر مسلموں کو اپنی نعمتیں عطا فرماتے ہیں نافرمانوں کو اپنی نعمتیں عطا فرماتے ہیں تو فرم بردار کو کیوں نہیں عطا فرمائی تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی محنت کرے اور اللہ اس کی محنت کو ضائع کر دے کوئی آگے بڑھے اور اللہ تعالیٰ اس کو سنبھال لے اللہ سنبھال دے لیکن اللہ کہتے ہیں ایک قدم تو تمہیں اٹھانا پڑے گا تھوڑی سی محنت تو تمہیں کرنی پڑے گی اس کا اظہار کرنا پڑے گا کہ اللہ میں آپ کو بھولنا نہیں چاہتا میں ہر وقت آپ کو یاد رکھنا چاہتا ہوں یقیناً جو آدمی ہر وقت اللہ کو یاد کرنے کی ترتیب کے ساتھ محنت کرتا ہے بزرگوں اور بڑوں کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق محنت کرتا ہے اور اپنے بڑوں سے اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھتا ہے تو پھر الحمد اللہ تعالیٰ اس کو یہ نعمت عطا فرماتے ہیں کہ صرف جاگتے ہوئے نہیں سوتے ہوئے اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے حتیٰ کی مر جانے کے بعد بھی اس کے دل کو موت نہیں آتی اس کے جسم کو موت آتی ہے اور ویسے تو یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے معاملہ کہ روح کی موت تو ہے کافر بھی جب مرتا ہے تو اس کی روح تھوڑی مرتی ہے اس کا جسم روح سے الگ ہو جاتا ہے اور جسم کو موت آتی ہے لیکن جب انسان اللہ کی یاد میں پختہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ جو جسمانی دل ہے نا جسمانی دل اللہ تعالیٰ اس کو بھی زندہ سلامت کرتے جس کو موت نہیں آیا کرتی حضرات جسم کتنے کتنے زمانے کے بعد نکلے نکالے گئے اس زمانے میں تو اللہ آج کل کثرت کے ساتھ اللہ کے راستے میں لوگ شہید ہو رہے ہیں ایسے حالات ہیں امت پر ایسے مصائب کا سامنا ہے امت کو مختلف ملکوں میں بڑی کثرت کے ساتھ اللہ کے راستے میں شہید ہو رہے ہیں ابھی دو تین دن پہلے میں کلپ دیکھ رہا تھا کہ ملک شام میں ایک علاقے میں کچھ لوگ بیچارے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تھے اور ان کے پاس ایسے حالات نہیں تھے کہ وہ باقاعدہ قبرستان میں لے جا کر دفن کرتے تو اپنے گھر کے گارڈن میں ان کو دفن کر دیا گیا تھا کئی سال کے بعد جب وہاں کے حالات ذرا درست ہوئے تو ان لوگوں نے چاہا کہ میں یہ شہید تھے ان کو نکال کر کے باقاعدہ قبرستان میں دفن کرے جو کھود کر کے نکالا گیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی ابھی ان کا انتقال ہوا ہے حتیٰ کئی سال کے بعد نکالنے کے وقت بھی ان کا یہ حال تھا کہ جس پر بالکل و تازہ آنکھیں ویسی روشن اور زخم کے اوپر ویسی خون لگا ہوا چودہ سو سال کے بعد سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کھولی گئی تھی پچھلے پچھلی صدی میں جس کا تذکرہ کئی مرتبہ ہوا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے آپ کے زخم سے ویسی تازہ خون نکل رہا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کے خون سے خوشبو مشک کی آتی ہے رنگ اس کا خون کا ہوتا ہے مشک کی خوشبو آتی ہے جس شہید کی بھی قبر کھولی گئی ہے چاہے وہ سو سال کے بعد کھولی گئی ہو یا ہزار سال کے بعد کھولی گئی ہو پورے ماحول میں مشک کی خوشبو پہ جاتی ہے ابھی ملک شام میں جن کی قبر کھودی گئی افغانستان میں مختلف حضرات کے سلسلے میں یہ معلوم ہوا کئی کئی سال کے بعد کسی ضرورت سے ان کی قبریں کھودی گئی تو پورے ماحول میں مشکل کی خوشبو پھیل گئی اور ان کے جسم میں سی تر و تازہ نکلے یہ کیوں ہوتے ہیں جسم تر و تازہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دائر کی زندگی عطا فرماتے ہیں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والا تقولی سبیر اللہ اموات جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو جس دل کو انسان محنت کر کے زندہ کر لیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دل غافل ہوتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے اور جو دل ذاکر ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے جب انسان دل پر محنت کر کے اس کو زندہ کر لیتا ہے پھر اللہ اس کو ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں کبھی اس کو موت نہیں آتی اور پڑوس کے ملک کے ڈاکٹر نور احمد صاحب کا نام بار بار آپ نے سنا ہوگا اس کی زبان سے ڈاکٹر نور احمد صاحب کی باقاعدہ ایک کتاب بھی ہے برزخ پر انہوں نے اپنا واقعہ لکھا کہ ایک انجینئر صاحب تھے اور وہ عجیب خیالات تھے ان کے بالکل آزاد خیال کے تھے بلکہ آزاد کیا جس ماحول میں وہ پلے پڑے تھے اللہ کا بھی انکار آخرت کا بھی انکار بس خاندانی مسلمان تھے نام کے مسلمان تھے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں ان کو سمجھاتا رہتا تھا کہ بھائی کہیں کی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ یہ ظاہر میں بھی مسلمان نہ رہ جائے دل کا حال تو اللہ کو معلوم ہے کوئی مفریا لفظ نہ نکل جائے تو ان کو سمجھاتا تھا آپ احتیاط کیا کریں آپ ایسی کوئی بات نہ کیا کریں ایک دن میں نے ڈاکٹر صاحب میں نے توبہ کر لیا کیا ہوا کیسے توبہ کر کہنے ڈاکٹر صاحب آج تو عجیب واقعہ پیش آیا کیا ہوا بھائی میں آپ کو معلوم ہے میں تو انجینئر ہوں گورنمنٹ کی طرف سے ایک نہر کھل رہی تھی کنال کہتے ہیں وہاں ایک کنال کھل رہی تھی میں اس کا ذمہ دار تو میں اس کی نگرانی کر رہا تھا اور بیس فٹ گہری زمین سے بیس فٹ گہری وہ کھودی جا رہی تھی یعنی ایک دن میں گیا ایک جگہ کھدائی ہو رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ سارے مزدور ایک جگہ جمع ہیں بیس فٹ کی گہرائی ہے میں نے پوچھا بھائی کیا ہوا انہوں نے کہا کہ جب ہم نے اتنی گہری نہر کھودی ہے تو ایک سوراخ نکلا ہے اور اندر قبر ہے وہ کہتے ہیں میں نے جا کر جب دیکھا تو فٹ گہرائی میں ایک ہول جیسا ہو گیا تھا اور اس کے اندر قبر آپ سوچیں زمین سے بیس فٹ گہرائی کے اندر قبر ہوگی تو وہ کتنی پرانی ہوگی وہ سو دو سو سال کی نہیں ہوگی بہت پرانی ہوگی اور میں نے جا کر دیکھا وہ قبر ہے اور قبر کے اندر جو ہوتا ہے وہ بالکل تر و تازہ لے جاؤ جسم بھی سلامت ہے کفن بھی سلامت ہے اور اندر ایک پرانا سا درخت ہے جس کی جڑوں نے اس کو ایسا لپیٹا ہوا ہے جیسے لگتا ہے کسی ماں نے بڑی محبت کے ساتھ بچے کو گود میں لیا ہوا ہے اور ان کے منہ کے قریب میں ایک پھل رکھا ہوا ہے جس سے تھوڑی تھوڑی دیر میں رس کے قطرات نکلتے ہیں اور منہ کے اندر گرتے ہیں اور وہ اطمینان سے چوستے ہیں اللہ یہ زیادہ پرانے واقعات نہیں ہیں یہ اس دور کے واقعات ہیں جو آنکھوں سے دیکھے گئے تو وہ انجینئر صاحب کہتے ہیں ڈاکٹر ڈاکٹر نور احمد صاحب صاحب سے میں میں نے نے توبہ کر لیے سر بس بس دیکھ لیا قبر کیا ہے عالم برزخ کیا ہے عالم آخرت کیا ہے اللہ کے وعدے سچے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے سچے ہیں ہم نے دیکھ لیا اللہ ہمیں بھی قبر کے ایسی زندگی نصیب فرمائے اللہ ہمیں بھی تعلیمی حیات نصیب ہمیشہ کی زندگی اس کی خاطر دل پر محنت کرنی ہوتی ہے تاکہ دل کا مرغہ پن ختم ہو جائے اس کو کہتے ہیں ہر وقت دل اللہ کو یاد کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق ارشاد فرمایا ولا میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا یعنی میرا دل نیند کی حالت میں بھی ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وراثت بھی امت کے ان افراد کو ملتی ہے جو اپنے دلوں پر محنت کرتے ہیں یہ ایک قدم ہے جس کا نام ہے انعبت پھر اس سے اگلا قدم ہے دوسرا تیسرا قدم جس کا نام ہے زہر زہر کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے زہد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے پاس سے دنیا کی نعمتیں ختم ہو جائیں بزرگوں نے فرمایا اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں اچھا سے اچھا کھانا کھاؤ اچھے سے اچھے کپڑے پہنو اچھے سے اچھے مکان میں رہو اس سے اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتے لیکن دنیا کی نعمتوں کی خاطر اللہ کی نافرمانی ہو دیکھیں ایک ہوتا ہے اللہ کا یقین ایک ہوتا ہے دنیا کا یقین جس کو دنیا کا یقین ہوتا ہے وہ دنیا کماتا ہے چاہے اللہ ناراض ہو جائے اور جس کو اللہ کا یقین ہوتا ہے وہ اللہ کو راضی کرتا ہے چاہے دنیا چھوٹ جائے اس کو کہتے ہیں زہد کہ انسان اللہ کو راضی کرے چاہے دنیا چھوٹ جائے پھر اللہ تعالیٰ دنیا کو دلیل کر کے اس کے پاس پہنچائے اس سلسلے میں پچھلی ملاقاتوں میں مثال بھی دی گئی تھی کہ جیسے کشتی پانی میں چلتی ہے پانی نہ ہو تو کشتی نہیں چلتی لیکن کشتی کے باہر پانی ہو تو کشتی چلتی ہے پانی کشتی کے اندر آ جائے تو پھر کشتی چلتی نہیں ہے کشتی ڈوب جاتی ہے اللہ نے دنیا کی نعمتیں بنائی ہیں ہماری ضرورت پوری کرنے کے لیے یہ نعمتیں ہماری الماری میں ہوں یہ مال و پیسہ ہمارے جیب میں ہو یہ بینک میں ہو یہ ہمارے کاروبار میں ہو تو بہت اچھا دل کے اندر نہ ہو دل کے اندر اللہ کی یاد ہو جس دن یہ دل کے اندر گھس جاتا ہے اس دن یہ دل کی کشتی کو اسی طرح ڈبا دیتا ہے جس طرح پانی کشتی کے اندر آ جائے تو ہماری لکڑی کی بنی ہوئی کشتی اور ہماری سفر والی کشتی کو ڈبا دیتا یہ چوتھا قدم ہے سوچ اور پانچواں قدم ہے مجاہدہ محنت کرنی پڑتی ہے اپنے کو عادی بنانا پڑتا ہے مجاہدے کا خلاصہ ایک لفظ میں یہ ہے کہ اپنے نفس کو پابل کرنا میں تجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنے دوں گا چاہے تو جتنا زور لگائے لیکن میں تجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنے دوں گا اور میں تجھے بے ضرورت آرام بھی نہیں کرنے دوں گا میں تجھے جائز نعمتیں بھی ضرورت سے زیادہ نہیں استعمال کرنے دوں گا ہاں۔ نفس چاہتا ہے خوب کھائے مجاہدہ یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق کھانے کے بعد نفس کو روک دیا جائے بس جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک تہائی پیٹ میں کھانا کھائے بھوک سے کم کھائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ بغیر تیز بھوک لگے کھانا نہیں کھاتے تھے اور جب تھوڑی سی بھوک باقی رہ جاتی تھی تو آپ ہاتھ روک لیتے تھے آپ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے تھے ہے تو تھوڑا سا مشقت کا کام خاص طور سے جب عمدہ کھانا ہو لذیذ کھانا ہو تب تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ بس ایک کی بھی اگر جگہ باقی رہ گئی ہے میں اس کو بھی خالی نہ رہنے تو کھا ایک اللہ والے تھے کا بیان فرما رہے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو سنت یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ کا تین حصہ کرو ایک حصہ کھانے کے لیے ایک حصہ پانی کے لیے ایک حصہ سانس لینے کے لیے رکھو تو ایک نوجوان کھڑا ہوا اس نے کہا مولی صاحب ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ پیٹ میں جتنی جگہ ہے اتنا تو ہم کھانا کھا لیتے ہیں اب پانی جب پیئیں گے کہیں نہ کہیں اپنا راستہ بنا ہی لے گا اتر ہی جائے گا اور سانس کا کیا مسئلہ ہے آنا ہے آئے نہ آنا نہ جب تک آنی ہوگی آئے گی جب تک نہیں آنی ہوگی نہیں آئے گی دیکھیے بات سمجھیں ہمیں اللہ نے بنایا ہے ہم کو جتنا اللہ جانتے ہیں اتنا کوئی نہیں جانتا خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے ہم انسان کو جتنا جانتے ہیں اتنا کوئی نہیں جانتا ہم تو انسان کے اندر آنے والے خیالات کو بھی جانتے ہیں آپ سوچیں میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں میں آپ کی بات سن سن سکتا ہوں آپ میری بات سکتے ہیں لیکن میں اس وقت کیا سوچ رہا ہوں یا تنہائی میں بیٹھ کے کیا سوچ رہا ہوں آپ کسی مشین کے ذریعے نہیں معلوم کر سکتے دنیا میں کوئی ایسی مشین نہیں ایجاد ہوئی جس کے ذریعے آپ کو یہ پتا چل جائے کہ میرے دل میں کیا ہے یا جس کے ذریعے مجھے یہ پتا چل جائے کہ آپ کے دل میں کیا ہے اللہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے ہم صرف انسان کے ظاہر کو نہیں جانتے ہم صرف انسان کے بول کو نہیں جانتے انسان کے دل میں کیا خیال آ رہا ہے ہم اس کو بھی جانتے بلکہ آگے وقت آنے والے وقت میں کیا کیا خیالات آئیں گے ہم ان کو ابھی سے جانتے بڑا ہونا تو لفظ یہ فعل مضارع ہے فعل مضارع میں جس طرح حال کے معنی ہوتے ہیں مستقبل کے معنی بھی ہوتے ہیں اس وقت انسان کے دل میں کیا کیا خیالات آ رہے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں آگے اس انسان کے دل میں کیا کیا خیالات آئیں گے ہم ان کو بھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی کام کرنے کا حکم اپنی مرضی سے نہیں دیا حضور نے کوئی بات اندازے سے نہیں بیان فرمائی حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتلائی گئی اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے علم کے مطابق انسانوں کی رہنمائی فرمائی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسلم کو فرمایا فی رسول اللہ حسنا تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اور ایک جگہ ارشاد فرمایا مما عن الحوا ان هو الا وحی یوحا حضور اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے ان کو تو جو اللہ کی طرف سے بتلایا گیا وہ وہی کہتے ہیں آپ یوں سمجھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو مجاہدے سکھائے ہیں ان مجاہدوں میں ہی ہمارا بھلا ہے ان کی مخالفت کرنے میں ہمارا نقصان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کا مجاہدہ یہ سکھایا کہ تھوڑی بھوک باقی رہ جائے تو ہاتھ روک لو آج ساری دنیا کے ڈاکٹر اس بات پر متفق ہیں کہ صحت کے لیے یہی صحیح طریقہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو حالت امتحان میں ہے اللہ نے ہم کو جانور نہیں بنایا اللہ نے ہم کو انسان بنایا اللہ نے ہم کو اپنی بندگی کے لیے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اللہ جنت فری میں نہیں رہنا چاہتے بنائی تو اللہ نے جنت ہمارے ہی لیے انسانوں کے لیے بنائی ہے مردوں اور عورتوں کے لیے بنائی ہے لیکن اللہ جنت فری میں نہیں دینا چاہتے اس لیے اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں اس آزمائش کے لیے اس امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا سسٹم الگ بنایا ہے جانوروں کا سسٹم الگ بنایا ہمارا سسٹم الگ بنایا جانوروں کا حال یہ ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق کھاتے ہیں ضرورت پوری ہونے کے بعد خود منہ موڑتے ہیں چلے جاتے ہیں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ضرورت سے زیادہ کھاتے رہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے آج کے ڈاکٹروں نے جو ریسرچ کر کے تحقیق کر کے ہم کو یوں بتلایا کہ اصل میں جسم جو کام کرتا ہے وہ دماغ کی ہدایات کے مطابق کام کرتا ہے دماغ سے کچھ سگنل روانہ ہوتے ہیں دماغ سے ہدایات ملتی ہیں ان ہدایات کے مطابق جسم کام کرتا ہے کبھی کبھی وہ ہدایات جلدی ملتی ہے کبھی کبھی ہدایات دیر میں ملتی ہے آپ سوچیں آپ غافل سو رہے ہیں خوب گہری نیند کوئی قریب آ کے چھپلے سے آپ کو آواز دیتا ہے کو بتا جو ہے بسا اوقات بچے ایسی گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں کہ ان کی مائیں ان کو اٹھا کر ایک بستر سے دوسرے بستر پر لٹا دیتی ہیں انہیں پتہ نہیں لیکن اتنی گہری نیند میں آپ کے پیر کے کنارے پر کسی انگلی پر انگوٹے پر ایک مچھر آ کر بیٹھتا ہے اور جیسے ہی مچھر وہاں ڈنک مارتا ہے آپ کا ہاتھ اٹھ کر اسی جگہ پہنچتا ہے یہ کیا ہوا یہ اصل میں اللہ نے سسٹم ایسا بنایا ہے کہ جیسے ہی پیر پر مچھر نے ڈنک مارا تو پیر سے ایک سگنل پہنچا دماغ کو اطلاع کرنے کے لیے یہاں تکلیف ہو رہی ہے تو جو چیز تکلیف دے رہی ہے اس کو دور کرنے کے لیے دماغ نے فوراً اس ہاتھ کو آرڈر دیا تم جلدی سے جاؤ اور اس کی حفاظت کرو یہ ہاتھ اٹھ کر کے آتا ہے تو پہلے ایک اطلاع دماغ کے پاس پہنچتی ہے کہ یہاں تکلیف ہے اس کے بعد دوسری اطلاع اس ہاتھ کے پاس پہنچتی ہے لیکن یہ ساری اطلاعات کے پہنچنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا ہے سیکنڈ سے کم حصے میں یہ سارا کام ہو جاتا ہے آپ کا ہاتھ چلا جاتا ہے اور نیند میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے بعد بھی آپ سوچ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہوا ایسا سسٹم بنایا ہوا بات نکلی ہے تو بہت کام کی بات کرتا دنیا میں عام طور سے جو جانوروں کو کرتے کرنے وہ ذبح کرنے کا طریقہ جو ہوتا ہے عموماً بعض لوگ جو سمجھتے ہیں بڑی ہمدردی ہے جانوروں کے ساتھ بھی پہلے ان کو بے ہوش کر دیا جائے تاکہ ان کو تکلیف کم ہو پہلے ان کو بے کے انجیکشن لگا اس بے ہوشی کے انجیکشن سے دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو ذبح کرتے ہیں تو پوری گردن کاٹ دیتے ہیں ہمارے ہندوستان میں جو مندروں وغیرہ میں بلی چڑھائی جاتی تھی آج بھی چڑھائی جاتی تھی تو اس کا طریقہ جو ہوتا تھا کہ جانور کی گردن کسی چیز میں پھنسا دیتے تھے اور چھرا لے کر کے تیز اور دم سے کاٹ دیتے تھے شریعت نے دونوں کا ایک مسئلہ بنا دیا شریعت نے کہا بے ہوش بھی مت کرو اور شریعت نے کہا کہ پوری گردن بھی مت کاٹو ہوش باقی رہے اور چند نسیں صرف خون کی نسیں کٹیں باقی جو دماغ کو جسم سے جوڑنے والی نسیں ہیں وہ باقی رہیں اور اس کی وجہ کیا اصل میں ذبح کی بنیادی ذبح کا بنیادی مقصد یہ ہے ایک تو ایک مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی جان دی ہمیں بھی جان دی اس کو ہماری غذا بنائی اللہ نے بنائی ہے تو ہم اللہ کا نام لیں گے تب ہمارے لیے کھانا حلال ہوگا اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ جسم کا سارا خون نکل جائے اس لیے کہ خون کے اندر زہریلے اجزا ہوتے ہیں خون انسان کے لیے سخت نقصان دہ ہے خون کے نکل جانے کے بعد جسم پاک ہو جو گوشت بچتا ہے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے اگر یہ خون مردہ جانور کھانا اسی لیے نقصان نقصان مردہ جانور کھانے سے ساری دنیا کے ڈاکٹر بنا کرتے ہیں مردہ جانور کھانے کو اس لیے کہ مردہ جانور کا خون گوشت کے اندر جذب ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے گوشت کے اندر زہریلے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انتظام ایسا کیا ہے کہ اگر دماغ کو بے ہوش کر دیا گیا تو دماغ سے کوئی سگنل نہیں پہنچتے جسم میں یا اگر پوری گردن کاٹ دی گئی دماغ الگ ہو گئی تو جسم اور دماغ کا رشتہ باقی نہیں رہ جاتا لیکن جب صرف خون کی رگیں کاٹی گئی اور باقی وہ رگیں جو دماغ کے سگنل کو پورے جسم میں پہنچاتی ہیں جب وہ باقی رہی تو معلوم کیا ہوتا ہے جب گلے سے خون نکلنا شروع ہوتا ہے تو دل کو خون نہیں پہنچتا دل کو خون نہ پہنچنے کی وجہ سے دل فوراً دماغ کو اطلاع کرتا ہے مجھے خون کی سب ضرورت ہے مجھے خون نہیں مل رہا تو دماغ فوراً جسم کو اطلاع کرتا ہے جلدی خون پہنچاؤ تو وہ جسم پوری طاقت کے ساتھ اپنے خون کو بھیجتا ہے دل کی طرف لیکن رگیں کٹی ہوئی ہوتی ہے اس وجہ سے وہ نکلتا جاتا ہے پھر دل اطلاع کرتا ہے کہ مجھے خون نہیں مل رہا دل بار بار اپنا سگنل دماغ کی طرف بھیجتا ہے مجھے خون چاہیے مجھے خون چاہیے اور دماغ سارے جسم کو سگنل دیتا ہے جلدی خون بھیجو جلدی خون بھیجو اس طرح طرح زمین کے جسم کا ایک ایک قطرہ خون نچوڑ کر باہر نکل جاتا ہے اور گوشت بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے یہ ہے اللہ کا بنایا ہوا نظام تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جن باتوں کا حکم دیا آج تو ان میں سے ایک ایک بات کی سو فیصد تصدیق ہوتی چلی جا رہی ہے لیکن میرے دوستو ہم نے سائنسدانوں کا کلمہ نہیں پڑھا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے ہو سکتا ہے کسی حکمت کو سمجھنے میں ابھی سائنسدانوں کو اور سو سال لگ جائے تو ہم سو سال انتظار میں تھوڑی بیٹھیں گے ہمیں آج اللہ کا کہنا ماننا ہے اور ہمیں آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننا ہے حضرات صحابہ اکرام کو دیکھیں اور اس امت کے ہمیشہ نیک اور صالح افراد کو دیکھیں ان کے زمانے میں کوئی سائنسی تحقیق نہیں ہوئی تھی اور بسا اوقات بعض باتوں کا انکار کیا جاتا تھا تھا اس کا مذاق اڑایا جاتا لیکن انہوں نے اللہ کا کہنا مانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانا اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نوازا اور اللہ تعالیٰ نے ان سارے نقصانات سے نوازا جن نقصانات کی آج نشاندہی کر رہے ہیں ایک ایک کر کے سنتوں کی کی مخالفت کے نتیجے ہیں تو یہ دماغ جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے یہ دماغ پورے جسم کو کنٹرول کر رہا ہے میدے کا سسٹم اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جب میدا خالی ہوتا ہے بھوک کیا چیز ہے ہمیں بھوک لگتی ہے بھوک کیا چیز ہے اصل میں انسان کے جسم میں ہر وقت ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے انسان کے جسم کے خلیات انسان کے جسم کے جو بنیادی اجزاء ہیں سیلز وہ ہر وقت ٹوٹتے رہتے ہیں اور ان کی جگہ پر نئے سیلس بننے ہیں نئے سیلس کو بنانے کے لیے جس مٹیریل کی ضرورت ہے وہ ہے ہماری غذا غذا کے ذریعے ہمارے ہمارے جسم کو وہ مٹیریل ملتا ہے جس کے ذریعے نیا سیل نئے سیل بنتے رہتے ہیں اور گویا نیا جسم بنتا رہتا ہے حتیٰ کہ آج تو میڈیکل سائنس کے ماہرین کہتے ہیں کہ دس سال میں انسان کا پورا جسم بدل جاتا ہے پرانا جسم پورا ختم ہو جاتا ہے پورا نیا جسم آ جاتا ہے اگر کسی کی پچاس سال کی عمر ہے تو اس کا پورا جسم پانچ مرتبہ بدل چکا ہے لیکن چونکہ اسی روح کے ساتھ جسم کا تعلق نہیں چلتا پانچ مرتبہ ہمارا پورا جسم ختم ہو چکا پرانا جسم گویا دفن ہو چکا ضائع ہو چکا اور اس کی جگہ پر نیا جسم آ گیا اس کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے میدے کا کام یہ ہے کہ میدا اس غذا کو ہزم کر کے آگے بڑھائے جب وہ خالی ہو جاتا ہے غذا کو ہضم کر کے اور جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے تو میدا دماغ کو سگنل دیتا ہے مجھے غذا چاہیے یہ وہ اب جیسے ہی میدا دماغ کو سگنل دیتا ہے تو پھر دماغ تقاضا شروع کرتا ہے اور انسان کو بھوک لگتی ہے بس اس کا دل ہے مجھے کیا کیا مل جائے میں کھا لوں بسا اوقات تو بھوک ایسی حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے دادا پیر تھے حضرت مولانا غلام حمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم نے اپنے حضرت کی زبان سے یہ واقعہ سنا کہ ایک مرتبہ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ پرانے زمانے میں اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ مکہ مقدمہ سے مدینہ تجیبہ کا سفر فرما رہے تھے اس زمانے میں سعودی عرب میں پیٹرول نہیں ملا تھا انتہا غربت تھی خاص طور سے دیہاتوں کے علاقے میں تو بس اونٹ چلانا بکریاں پالنا اور غریب ہوتے تھے لوگ تو فرمایا کہ ایک جگہ قیام تھا ایک دیہاتی بوڑھا آیا اور اس نے آ کر کے اشارہ کیا کہ مجھے کچھ کھانے کو تو میں بہت بھوکا ہوں تو حضرت نے اپنی اہلیہ محترمہ سے کہا کہ آپ جلدی سے آٹا گون کر کے اس کے لیے روٹی بیچارہ یہ بھوکا ہے اور یہ ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک کا رکھنے والا ہے اس کی خدمت کرنا ہماری ذمہ داری ہے تو جیسی حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ اہلیہ نے وہ تھیلا نکالا جس کے اندر آٹا تھا اس زمانے میں تو اپنا کھانے پینے کا سامان بھی ساتھ لے کے چلتے تھے راستے میں ہوٹل ووٹل ہوتے نہیں تھے اور کئی کئی دن کا لمبا سفر ہوتا تھا اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اوٹوں پر سفر ہوتا تھا اور کبھی کبھی میں تو ایسا ہوتا تھا کہ غریبوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ سامان کے لیے اونٹ لیں اور اپنے سواری کے لیے اونٹ لیں تو چند اونٹ کرائے پر لے کر اوپر سامان لا دیا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ خود پیدل چلا کرتے تھے جدے سے مکہ مکرمہ پہنچنے میں ایک ایک ہفتہ لگ جاتا تھا اس تو اپنا سامان اپنا کھانا اپنا پانی ساتھ لے کر چلتے تھے جیسے ہی آٹے کا تھیلا نکالا آٹا گولنے کے لیے تو اس بوڑھے نے جلدی سے ایک مٹھی بھر آٹا لیا اور ایک برتن میں ڈالا اس پر پانی ڈالا اور کچا آٹا کھول کر اس نے پی لیا اور وہ کھول کر پینے کے بعد اس نے کہا اب میں روٹی کا انتظار کر سکوں گا مجھے اتنی شدید بھوک لگی تھی کہ میں انتظار نہیں کر سکتا تھا روٹی پکنے کا اب یہ میں نے تھوڑا سا آٹا گھول کر پی لیا ہے اب میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ روٹی کا انتظار کر سکوں یہ کیا چیز ہے یہ شدید تقاضا جو پیدا ہوتا ہے یہ دماغ میں پیدا ہوتا ہے اصل میں انسان سمجھتا ہے بھوک کیا لگی جی؟ یا نہیں لگتی بھوک کیا لگتی ہے وہ تو یہاں سے سگنل پہنچ رہے ہوتے ہیں دماغ میں اور دماغ تقاضا کرتا ہے کچھ کھاؤ کچھ کھاؤ کچھ کھاؤ اسی طرح جب جگر خالی ہوتا ہے اور اسے اندر کے گندے اجزا کو نکالنے کے لیے اندر کے بس خون کو فلٹر کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور پانی کا اسٹاف ختم ہو جاتا ہے تو وہ دماغ کو سگنل دیتا ہے پیاس اصل میں ہمارے دماغ میں لگتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پیاس پیٹ کے اندر لگ رہی ہے اور دماغ بار بار تقاضا کرتا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا امتحان لینا تھا ہم سے مجاہدہ کرانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انتظام ایسا کیا کہ دماغ معدے سے معدے کے بھر جانے کے بعد جو سگنل لگانا ہوتے ہیں وہ دس منٹ کے بعد دماغ میں پہنچتے ہیں میدا پورا بھر گیا اس کا سگنل دس منٹ کے بعد دماغ میں پہنچتا ہے انسان سمجھتا ہے ابھی مجھے بھوک لگی اب دماغ نے تو سگنل دے دیا ہے کہ بھائی اور اور اور کھاؤ کھاؤ کھاؤ اس لیے کہ میدا کھا لیے جب تک دماغ جب تک میدے سے دماغ کو یہ اطلاع نہ مل جائے کہ یہ بھر چکا ہے اس وقت تک تو وہ یہی کہے گا کہ کھاتے رہو یہ ہے ہماری بھوک اور یہ ہے وہ آخری خواہش جس کو ہم پوری کرتے اور وہ وقت دبا کر کھاتے ہیں گلے تک دبا کر کے کھا لیا تو انسان کھاتا رہتا ہے کھاتا ہے حالانکہ پیدا بھر چکا ہوتا ہے اور بھر جانے کی وہ اطلاع بھی دے چکا ہوتا ہے لیکن یہ اطلاع دیر میں پہنچتی ہے دماغ تک اس وقت تک آدمی کھاتا رہتا ہے کھاتا رہتا ہے کھاتا رہتا ہے اب اس کے بعد جب اس نے ہاتھ روکا اسی لیے آپ دیکھیں جو لوگ پارٹیوں میں جاتے ہیں جو لوگ دعوتوں میں جاتے ہیں اور خاص طور سے جب مربوط ظاہر ہوتی ہے عمدہ مزیدار آدمی اور اور جب دوست احباب اصرار بھی کرتے ہیں تھوڑا سا لے لیجیے تھوڑا سا اور لے لیجیے اس کو بہت محبت سمجھا جاتا ہے کسی کو زبردستی کھلانا اس زمین پر اس سے بڑی کوئی دشمنی نہیں ہو سکتی کہ کسی کو بے ضرورت کھانا کھلایا جائے یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی پیٹرول پمپ میں جائے پیٹرول بھرانے کے لیے اور اس کی ٹاکی فل ہو گئی آپ کے ساتھ تھوڑا سا بھرا لیجیے اور تھوڑا سا بھائی جب ٹاکی بھر گئی اب اس میں جگہ نہیں ہے تو اب تھوڑا سا کہاں ڈال لیں باہر گرا دیں لیکن اس ٹاکی کو اللہ نے امتحان کے لیے نہیں پیدا کیا اس لیے بھر جانے کے بعد باہر گرتا ہے انسان کو اللہ نے اطمینان کے لیے پیدا کیا اس لیے بھر جانے کے بعد بھی اندر ہی جاتا ہے لیکن پھر وہ بیماریاں بن کر نکلتا ہے اسی لیے سنت یہ ہے کہ جو کھلانا ہے مہمان کو سامنے رکھ دو اگر یہ لگے کہ مہمان تو شرما رہا ہے تکلف کر رہا ہے ایک دو مرتبہ کہہ دو اور اگر تمہارا دل چاہتا ہے کہ مہمان کو کچھ دے تو ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اس سے پوچھ لو میں تھوڑا سا آپ کی پلیٹ میں ڈال دوں اگر وہ خود دلی سے کہہ دے کہ ہاں ڈال دیجیے تو ڈال دیجیے لیکن اگر وہ معذرت کرے کہ نہیں رہنے دیجیے تو اس کے بعد اس رات بالکل نہ کریں یہ دوستی نہیں ہے یہ دشمنی ہے یہ بھلائی نہیں ہے یہ اس کے ساتھ برائی ہے دل سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ہم کا اپنا سب کچھ برباد کیا تو ہماری اخلاقیات بھی بالکل بدل گئی ہماری اخلاقیات کا فلسفہ بھی بدل گیا اسی کو بہت محبت سمجھا جاتا ہے تو انسان کھاتا رہتا ہے اب جب میدے سے اطلاع پہنچتی ہے دماغ کو کہ پیٹ بھر گیا اس وقت ہاتھ روکتا ہے حالانکہ اس وقت ہاتھ روکتا ہے تو یہ جو اطلاع چلی تھی اس کے بعد بھی تو اس نے کافی کھا لیا اسی لیے آپ دیکھیں جب ہم کسی دعوت میں جاتے ہیں جب کسی پارٹی میں جاتے ہیں اور خوب پیٹ بھر کے کھاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں ایسا لگتا ہے زیادہ کھا لیا اس وقت نہیں لگتا بعد میں محسوس ہوتا نا ایسا لگتا ہے کہ زیادہ کھا لیا واقعی یہ زیادہ کھایا ہوتا ہے اور یہ زیادہ کھانا اب جائے گا کہاں جسم کو جتنی ضرورت ہے ہوگا نا جیسے اگر پیٹرول کے اندر کارپینٹر میں گاڑی میں کارپینٹر میں پیٹرول زیادہ آ جائے تو گاڑی تیز نہیں چلتی بند ہو جائے بالکل اسی طرح جسم میں جب غذا زیادہ پہنچ جاتی ہے تو جسم صحت مند نہیں ہوتا بیمار ہوتا ہے جس میں تندرست نہیں ہوتا جسم میں طرح طرح کے حوالے پیدا ہوتے یہ ہے کمال رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اور آپ کی سنت کا آپ نے جب ارشاد فرمایا کہ جب ایک تہائی کھاؤ تھوڑی سی بھوک باقی رہ جائے تو ہاتھ روک لو ہاتھ روکتے وقت ایسا لگ رہا ہے کہ میں کھانا بھوک کے باوجود ہاتھ روک رہا ہوں لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا حقیقت میں پیٹ بھر چکا ہوتا ہے جسم کو ضرورت کے مطابق جزا مل چکی ہوتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد آدمی کو لگتا ہے کہ میرا پیٹ بھر ہے تھوڑی دیر کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں بالکل شکم سے ہو گیا ہوں یہ جس کو ہم مجاہدہ سمجھتے ہیں جس کو ہم دشواری سمجھتے ہیں حقیقت میں اس میں دشواری نہیں ہوتی حقیقت میں اسی میں راحت ہوتی ہے حقیقت میں اسی میں آرام ہوتا ہے دیکھیں صبح کے وقت اٹھنا کتنا مشکل ہے صبح کے وقت اٹھنا کتنا مشکل کام ہے کہتے ہیں وہی تو وقت ہوتا ہے نیند کا اسی وقت تو اچھی نیند آتی ہے لیکن آج ساری دنیا کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ صبح کے وقت میں سوتے رہنا تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہے اور صبح کے وقت میں اٹھنا اور بیدار ہونا تمہاری صحت کے لیے مفید ہے ہم قربان جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جتنے مجاہدے سکھائے ہیں ان تمام مجاہدوں میں ہمارا نفع ہے ہمارا نقصان نہیں ہے تو اگر ایک دو دفعے ہم کو معلوم ہو گئے تو دل کی اطمینان کے لیے اتنا کافی ہے سچی بات یہ ہے کہ جب ہم نے حضور کو اللہ کا رسول مان لیا تو اس کے بعد ہر ہر بات کی وجہ کیا جاننا ہر ہر بات کی علت کیا معلوم کرنا بس اتنا کافی ہے کہ اللہ کو یہ پسند ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہے اسی میں ہمارا فائدہ ہے اسی میں ہمارا بھلا ہے یہ ایک قدم ہے جو اٹھانا پڑتا ہے اپنے نفس کو اس کا عادی بنانا پڑتا ہے میں تجھے تیری مرضی کے کام نہیں کرنے دوں گا میں تجھ سے اللہ کی مرضی کے کام کراؤں گا تجھے وقت پر اٹھنا ہوگا تجھے وقت پر ہاتھ روکنا ہوگا میں تجھے ضرورت سے زیادہ کھانے نہیں دوں گا میں تجھے ضرورت سے زیادہ پینے نہیں دوں گا میں تجھے ضرورت سے زیادہ سونے نہیں دوں گا میں تجھے ضرورت سے زیادہ آرام نہیں کرنے دوں گا اور دیکھیں ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر حلال چیزوں میں بھی بہت زیادہ انسان اپنی خواہشات پوری کرنے لگتا ہے تو پھر اس کے لیے حرام سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لیے ہمیشہ یہ خیال رہے ہم دنیا میں آئے ہیں کام کرنے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں آخرت بنانے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں اپنی جنت بنانے کے لیے ہم دنیا میں کھانے نہیں آئے ہم دنیا میں پینے نہیں آئے ہم دنیا میں رہنے سہنے نہیں آئے ہم دنیا میں آرام کرنے نہیں آئے آرام کرنے کی جگہ جنت ہے کھانے کی جگہ جنت ہے پینے کی جگہ جنت ہے عمدہ سے عمدہ لباس پہننے کی جگہ جنت ہے لباس ہماری ضرورت ہے ضرورت کے مقابل پہنیں گے اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی اچھا پہنیں گے لیکن اب ہر وقت لباسی کے چکر میں ایسی کٹنگ ہو ایسا کپڑا ہو فلاں جگہ ملے گا فلاں کمپنی کا ہوگا مل گیا تو اچھی بات ہے نہیں ملا تو اسی کے لیے دل بے چین ہے اسی کے لیے دل پریشان یہ اچھی عادتیں نہیں ہیں ایسا کھانے کا شوق کہ آپ ایسا کھائیں گے جہاں ملے گا وہاں کھائیں گے فلاں ڈھابے پر چلے جا رہے ہیں فلاں ہوٹل پر چلے جا رہے ہیں سوچیں جو لوگ ڈھابوں پر جاتے ہیں چاہے وہاں کوئی ناجائز کام نہ رہے لیکن ایک ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے کتنے گھنٹے ضائع کرتے اور کتنا وقت ضائع کرتے ہیں اور وہاں کتنا غفلت کا ماحول ہوتا ہے یہ زندگی کے لمحات جو ضائع ہوتے ہیں یہ کبھی واپس آ سکتے یہ زندگی کی یہ چند لمحات جو ہمارے ضائع ہو گئے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دیے تھے جب ہم مریں گے تب پتہ چلے گا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی تھا کھانا ہماری ضرورت ہے ضرورت پوری کرے پینا ہماری ضرورت ہے ضرورت پوری کرے آرام کرنا ہماری ضرورت ہے ہم اپنی ضرورت پوری کریں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک و مقبول بندوں کا تذکرہ کیا ارشاد فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں انہیں بستر اچھے نہیں لگتے ایسا لگتا ہے جیسے بستر ان کو کاٹ رہے ہیں مہاراجہ نہ یہ کسی انسان کی کہیں بات نہیں ہے یہ انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے قوانین نہیں ہے اللہ بارے میرے نیک بندوں کا حال یہ کہ انہیں بستر اچھے نہیں لگتے اب ہمیں ہماری یہ عادت کیسے بنے کہ ہمیں اس طرح لگے اس کے لیے محنت کرنی پڑتی اچھے کام کے لیے جو محنتیں کی جاتی ہے وہ محنتیں بھی اچھی ہوتی ہیں ہمارے بزرگوں نے جو مختلف مجاہدے بتلائے جو مختلف طریقے بتلائے بعض لوگوں سے یہ ناسمجھی ہوتی ہے وہ ان کو پکڑتا کھڑا ہے سب یہ دکھاؤ ہمیں حدیث کے اندر ارے بھائی جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اچھے بندے وہ ہیں جن کو رات میں بستر اچھا نہیں لگتا تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد وہ بستر چھوڑ دیتے تو ہم دیکھیں ہماری ایسی عادت بنی یا نہیں بنی اگر نہیں بنی تو کیسے بنے گی اس بنانے کے لیے جو حلال طریقہ بھی ہمارے کسی بڑے اور بزرگ نے بتلایا ہے وہ اسی مقصد کے لیے ہے نا تو اصل مقصد پر نظر ہونی چاہیے کہ کیا مقصد حاصل کیا جانا ہے اس مقصد کے لیے جتنے حلال طریقے ہیں ان کی حیثیت وہی ہے جیسے کوئی نصاب تعلیم کی حیثیت ہوتی ہے جیسے کوئی جیسے کسی مدرسے میں کوئی کتاب پڑھائی جاتی ہے اس کتاب کی حیثیت ہوتی ہے جیسے کسی بچے کو قرآن شریف پڑھا رہا ہے ہمارے ہندوستان کے بچے چونکہ اردو عربی نہیں جانتے ہیں اب ان کو قرآن شریف پڑھا رہا ہے تو پہلے ان کو نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے کہیں قاعدہ بغدادی پڑھایا جاتا ہے کیا پڑھایا جاتا تھا قاعدہ بغدادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا پڑھایا جاتا تھا نورانی قاعدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لیکن قاعدہ بغدادی مقصد نہیں ہے نورانی قاعدہ مقصد نہیں ہے ان قاعدوں کے ذریعے سے قرآن پڑھانا مقصد ہے تو چونکہ قرآن پڑھانا مقصد ہے اس لیے قاعدہ بھی اچھا ہو گیا اور اس قاعدے پر بھی اجر و ثواب ملے گا بالکل اسی طرح ہمارے بڑوں نے ہمارے بزرگوں نے ہم کو جو مجاہدے بتائے ہیں اصل میں ان مجاہدوں کے ذریعے ہم کو اس زندگی کا اپنے آپ کو آگی بنانا ہے جو زندگی ہمیں ہمارے لیے پسند فرمائی اللہ تعالیٰ نے اور جو زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ تو نفس کو منمانی نہ کرنے دے گا نفس کو پابند بنانا کہ وہ کہنا مانے جب تک نفس اپنی مرضی سے چلاتا ہے اس وقت تک وہ نفس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس نفس کا تذکرہ کیا فرمایا مما نفسی سیدنا یوسف علی والسلام نے فرمایا میں اپنے نفس کی صفائی نہیں دیتا نفس کا تو کام ہی ہے برائیوں کا حکم دینا لیکن جب اس نفس پر محنت کی جاتی ہے جب اس پر مجاہدہ کیا جاتا ہے اور جب اس پر لگ لگام لگائی جاتی ہے اور جب اس کو سنت و شریعت کا پابند بنایا جاتا ہے جب اس کو اس کی خواہشات ماری جاتی ہے اس کو اس کی خواہشات سے روکا جاتا جاتا ہے ہے ہے ایک وقت آتا کہ پھر یہ نفس نفس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ شریعت کی مخالفت نہیں کرتا پھر یہ شریعت کی مخالفت کی ضد نہیں کرتا پھر یہ سنت کی مخالفت کی ضد نہیں کرتا کو شریعت کی شریعت کی مخالفت اچھی لگنے لگتی ہے اس کو شریعت کا طریقہ اچھا لگنے لگتا ہے سنت کا طریقہ اچھا لگنے لگتا ہے دیکھیں ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھیں اپنی عادتوں کو دیکھیں جیسی ہم اپنی عادت بنا لیتے ہیں پھر ہمارے نفس کو بھی ویسے ہی اچھا لگنے لگتا ہے اس کا دنیا کے مختلف ملکوں میں جانا ہوتا ہے بعض جگہوں پر تو جانا ہوتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ ہم ہندوستان سے اپنی ہری مرچ ساتھ لائے ہوتے تو اچھا ایک جگہ جانا ہوا ایک ملک میں تو پوچھنا پڑا اپنے میزبانوں میں ماشاء اللہ آپ کے یہاں ساری نعمتیں کیا آپ کے یہاں مرچ نہیں ملتا وہ چاہیے کم مرچ کھانے والے لوگ لیکن ہمیں بھی کھانا پڑتا ہے اب دیکھیں ہمارے لیے تو مجاہدہ ہوتا ہے نا اتنے کم مرچ کا کھانا کھانا ہمارے لیے تو کھانا اچھا لگتا ہے اور پھر ہم آپ کو بتلائیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم لوگ ایک ملک میں تھے اور وہاں ہمارے حضرت کے کچھ متعلقین اور مریدین آئے ہوئے تھے روس کی آزاد ریاستوں سے بخارا سے سمرکند سے وہاں سے وہ لوگ آئے ہوئے تھے تو جو کھانا ہم کو بغیر مرچ کا لگتا تھا بخارا اور سمرکند کے مہمان اس کھانے کو چک بھی نہیں سکتے تھے اس کے مرچ کی وجہ سے ان کی حالت خراب ہو جاتی ہمیں معلوم ہوا ان کے کھانے میں تو مرچ کا سایہ بھی نہیں ڈالا جاتا بالکل بس سبزیاں ابال دی جاتی ہیں گوشت ابال دیا جاتا وہ ابلا ہوا ہم تو کھانا تو دور کی بات ہے ہمارے لیے تو دیکھنا بھی مشکل ہو جائے اگر دو چار وقت ہمیں دیکھ دکھا دیا جائے تو شاید ہم بیمار ہو جائیں لیکن دیکھیں ان کو وہی اچھا لگتا ہے اس لیے انہوں نے بچپن سے ویسے ہی کھانا کھایا ہے ان کا لفظ اسی کا آتی ہے تو ان کو وہی اچھا لگتا ہے ان کو بغیر مرچ کا کھانا اچھا لگتا ہے اربوں کو بغیر مرچ کا کھانا ہے آپ کو تھوڑا بہت اگر ڈالتے بھی ہیں کالی مرچ وغیرہ تو اتنی کم ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ بغیر مرچ کے اور ہم لوگ جتنی مرچ کھانے کے آدمی ہیں ہمیں وہی کھانا اچھا لگتا ہے اور ہمارے اپنے ملک میں بعض علاقے ہیں آندھرا پردیش میں اور کرناٹک کے بلکہ کرناٹک اور آندھرا کے بارڈر پر ایک پوری پٹی ہے وہاں اتنا مرچ کھایا جاتا ہے کم از کم اس مجمے کا کوئی شخص وہاں کے دسترخوان پر ایک لکما نہیں کھا سکتا کیونکہ اس آجز کا تو سب کے آنا جانا ہوتا ہے نا تو خوب تجربہ ہے تو دیکھیں ان کو وہی اچھا لگتا ہے ان کو اس سے کم مرچ اچھی نہیں لگے گی تو نفس کو جس چیز کا عادی بنا دیا جاتا ہے پھر وہی نفس کو اچھا لگنے لگتا ہے ہمیں نفس کو مجاہدہ کر کے سنت اور شریعت کا عادی بنانا ہے لیکن وہ ایک دن میں عادی نہیں بن جاتا ایک سال میں عادی نہیں بن سوس پر محنت کرنی پڑتی ہے لیکن طویل محنت کے بعد جب وہ عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس کو سنت اور شریعت کے خلاف کوئی کام اچھا نہیں لگتا جس طرح جو لوگ کم مرچ کے آگے ہیں ان کو تیز مرچ اچھا نہیں لگتا اور جو تیز مرچ کے آگے ہیں ان کو کم مرچ اچھا نہیں لگتا بالکل اسی طرح جو لوگ من مانی کرنے کے آگے ہیں ان کو سنت اور شریعت والے کام اچھے نہیں لگتے اور جو سنت اور شریعت کے آگ ہو جاتے پھر ان کو خلاف سنت کوئی کام اچھا نہیں لگتا جب نفس ایسا ہو جائے کہ اس کو اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام اچھا نہ لگے تو اس نفس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں مجاہدہ کر کے ہمیں اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنانا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف ارشاد فرمایا جنت میں اللہ صرف نفس مطمئنہ کو داخل کریں گے یا المطمئنہ ارجعی الى راضیتا فی عبادی وادخلی جنتی کہہ دیا جائے گا اے نفس مطمئنہ واپس آ واپس آ اپنے رب کی طرف اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے نا چند دنوں کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر مرنے کے وقت میں کہا جائے گا آ جاؤ آ جاؤ ارجیوی آجاؤ راضیتا ربی آ جاؤ تم بھی راضی تم سے اللہ راضی تم اللہ سے راضی تم سے اللہ راضی اس ترکیب پر غور کرے اللہ نے فرمایا راجیت مرضی تم اب تک اللہ سے راضی رہے اب اللہ تم سے راضی ہے جس کا نفس ایسا ہو جاتا ہے کہ اسے اللہ کا ہر حکم اچھا لگتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ اچھا لگتا ہے وہ اللہ کے ہر فیصلے سے راضی ہوتا ہے نفع ہو یا نقصان ہو وہ اللہ کے فیصلے سے راضی رہتا ہے جو اللہ سے راضی ہوتا ہے اس سے اللہ راضی ہوتے جو اللہ سے خوش رہتا ہے اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں تو نے زندگی گزاری اللہ کے فیصلوں سے خوش رہ کر اب تو ہمارے پاس واپس آیا خوشخبری سن لے گیا آج ہم سے خوش ہیں راضیت مرضیہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی آجا میرے اچھے بندوں کے ساتھ شامل ہو کر کے جنت میں چلے یہ آیت کریمہ ہمیں تقویر کر رہی ہے بتلا رہی ہے تمہیں اپنے نفس پر محنت کرنی پڑے گی نفس پر محنت کرنے کو مجاہدہ کہتے ہیں اور نفس کی یہ محنت قبر میں جانے کے کے بعد بعد نہیں نہیں ہوگی ہوگی نفس نفس کی کی یہ محنت محنت مرنے ابھی کرنی ہے اسی دنیا میں کرنی ہے اور ہمیں نہیں معلوم موت کب آئے گی ہمیں پوری زندگی کرنی ہے اور پوری زندگی کبھی نفس سے مطمئن نہیں ہونا ہے اس لیے کہ بزرگوں نے فرمایا جس طرح کوئی سانپ سو رہا ہو وہ کسی وقت بھی جاگ سکتا ہے اور کسی وقت بھی ڈس سکتا ہے مومن کا کام یہ ہے کہ وہ ساری زندگی مجاہدہ کرے اور اپنے نفس کو سنت و شریعت کی لگام ڈالے اور کبھی اس سے مطمئن نہ ہو وہ سوتا ہوا سانپ ہے آخری سانس جب اللہ کے حکم کے مطابق آ کر چلی جائے تب ان شاء اللہ اطمینان ہوگا اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دو خوف اور دو اطمینان جمع نہیں کرتے جو زندگی پر ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے اسے اللہ آخرت کے خوف سے محفوظ کر دیتے ہیں اور جو زندگی میں مطمئن ہو جاتا ہے میں تو بہت اچھا ہو گیا بس ہو گیا میرا کام میں بہت نیک بن گیا اور میں اتنا اچھا تو ہو گیا میں پانچ وقت کی نماز پڑھنے لگا اور میں اور اس سے زیادہ کیا چاہیے میں نے حج بھی کر لیا میں نے عمرہ بھی کر لیا اب تو پتہ نہیں لوگ مجھے فرشتہ ہی بنانا چاہتے ہیں اب اس سے زیادہ کیا چاہیے اتنا اچھا ہو گیا میں میں تو پورا ولی بن گیا جو اس دنیا میں مطمئن ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو اطمینان نصیب نہیں ہوں گے جو اس دنیا میں مطمئن ہو گیا اس کو آخرت کا اطمینان نصیب نہیں ہوگا اور جو اس دنیا میں ڈرتا رہا رہا خوف زدہ اس کو اللہ آخرت میں لے کر آئیں گے اس کو اللہ آخرت میں خوف سے محفوظ فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ چوتھا قدم ہے سلوک کا مجاہدہ اور یہ زندگی بھر کرنا ہے نفس کو منمانی نہیں کرنے دینا ہے نفس سے اللہ کا حکم منوانا ہے نفس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ منوانا ہے کھانے میں بھی پینے میں بھی پہننے اوڑھنے میں بھی حتیٰ کی بہت ساری جائز خواہشات سے بھی اسے روکنا ہے کہ بہت زیادہ اس کی بات مانی جائے گی تو آج یہ جائز خواہش پر اصرار کر رہا ہے کل یہ ناجائز خواہش پر اصرار کرے گا دیکھیں جیسے جو بچے بگڑ جاتے ہیں تو بڑے سمجھاتے ہیں کہ آپ نے بگاڑا ہے بہت زیادہ اگر آپ ان کا لاٹ کریں گے بہت زیادہ ان کی ضد پوری کریں گے تو یہ بگڑ جائیں گے اور بڑے ہونے کے بعد یہ درد سر بن جائیں گے کوئی نہیں چاہتا کہ میرا میرا بچہ جوان ہونے کے بعد نافرمان بنے اور میرے لیے درد سر بنے اس لیے بچے سے محبت کے باوجود انسان بچوں کی ہر ضد نہیں پوری کرتا ہے کوئی کام ان کی مرضی کے مطابق کر دیتا ہے تو کسی کام سے روک دیتا ہے بسا اوقات ان کی جائز ضد کو بھی ٹھکرا دیا جاتا ہے نہیں نہیں یہ ضد کیسی بالکل اسی طرح ہم دیکھیں اگر اگر نفس ہم سے جائز چیزوں کے لیے بھی اگر ضد کر رہا ہے تو ہمیں اس کو روکنا ہے کہ نہیں تو ضد کیسے کر رہا ہے تو آج جائز کے لیے ضد کر رہا ہے کل تو ناجائز کے لیے ضد کرے گا تو جائز ضد کو بھی نہیں پوری کرنا اس کو مجھے یہ چوتھا قدم ہے ہمارے سلوک کا اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایک قدم اٹھانے کی اور ساری زندگی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوب یاد رکھیں توبہ کا یہ مطلب نہیں بس ایک مرتبہ توبہ کر لیا تو چھٹی ہمیشہ اپنی زندگی پر نظر رہے کہیں نہ فرمانی تو نہیں ہوتی بار بار توبہ کریں بار بار توبہ کریں بار بار اس عہد کو دہراتے رہیں کہ ہمیں تو اللہ کا کہنا ماننا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے انعامت کا یہ مطلب نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کو یاد کر لیا ہر وقت دل کو اللہ کی یاد سے آباد برباد کرنے کی محنت کرنا ہے زہر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تھوڑا سا مال سستا کر دیا نہیں ہر وقت اس پر نظر رکھنا ہے کہ کہیں دل کے اندر مال کی محبت تو نہیں آ رہی کہیں دل کے اندر دنیا کی محبت تو نہیں آ رہی آپ دیکھیں جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے اس کی عبادتیں بھی نہیں قبول ہوتی ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تقریباً تینتیس مقامات پر نماز اور زکات کا جوڑ کر روک دیا عقیم السلام و وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارا دیا ہوا مال خرچ کرتے ہیں کیوں اس لیے کہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے دل سے دنیا کی محبت نکلتی ہے یہ وہ دل کا وضو ہے یہ دل کا غسل ہے جس طرح جسم کے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی دل کے غسل کے بغیر بھی دل کے وضو کے بغیر بھی نماز نماز کیسے بنے گی نماز کی جان کیسے پیدا ہوگی تو فرمایا جب مال خرچ ہوگا اللہ کے راستے میں تو تو دل سے دنیا کی محبت نکلے گی اور مال خرچ ہو رہا ہے اللہ کی محبت میں تو دل سے دنیا کی محبت نکلے گی اور اللہ کی محبت اندر داخل ہوگی جب اللہ کی محبت اندر آئے گی تب نماز نماز بنے گی تب نماز قبول ہوگی تو زور یہ ہے کہ ہم روزانہ ہر وقت اپنے دل کا جائزہ لیتے رہیں کہ کہیں دل میں دنیا کی محبت تو نہیں آئے اور دنیا کو اللہ نے دار بنایا بنایا ایسا بھائی جب کمائیں گے جب اس کی محنت کریں گے کمائے بغیر کام نہیں چلے گا کمانے کا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بال بچوں کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر لاگو کی ہے تو ان کے لیے کمانا ہے اور جس چیز کی محنت کی جاتی ہے اس کی محبت دل میں آتی ہے تو جب کاروبار کرنے جائیں گے جب محنت کریں گے جب کمائیں گے جب ہاتھ میں پیسہ آئے گا یقینی باتیں اس سے دل کو خوشی ہوگی محبت آئے گی جیسے جب مال کی محبت آئے گی تو زہد میں کمی آئے گی اب اس محبت کو نکالنا اس کو دھونا اس کو ختم کرنا مال کو مسلسل خرچ کرنا صدقہ کرنا خیران کرنا ہر وقت اس کو یاد کرنا یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے یہ مال میرا اپنا نہیں ہے میں اپنی مرضی سے اس کو کما بھی نہیں سکتا میں اپنی مرضی سے اس کو خرچ بھی نہیں کر سکتا یہ زہد کی بھی ساری زندگی محنت کرنی پڑتی ہے یہ تو بہت آسان کام ہے کہ آدمی بالکل کمانا بند کر دے مال سے تعلق ختم کر لے لیکن اس کا تو رب نہیں دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو رحبانیت ہے اور آپ نے صاف صاف ارشاد فرمایا لا رحبانیت فی الاسلام تو امتحان یہ ہے کہ نہیں تمہیں کمانا بھی ہے تمہیں کاروبار بھی کرنا ہے تمہیں ملازمت بھی کرنا ہے تمہیں کھانا بھی ہے تمہیں کھلانا بھی ہے اور اس کے باوجود اپنی نگرانی کرنا ہے کہ اس مال کی محبت دل کے اندر نہ آنے پائے اور اس کی محبت اتنی نہ بڑھنے پائے جو ہم سے اللہ کی نافرمانی کر یہ زون ہے جس کی مسلسل محنت کرنی ہے بالکل اسی طرح مسلسل مجاہدہ کرنا ہے کہ ہمارا نفس ہم سے اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہ کرانے پائے حتیٰ کی کسی جائز کام میں بھی وہ ہم سے اتنا اصرار نہ کرے کہ ہمیں مجبور کر دے اور ہمیں اس کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے مردہ اگر اس کی عادت بگڑ گئی تو آج وہ جائز کام کے لیے اصرار کر رہا ہے آج وہ کہہ رہا تھا فلاں ڈابے میں تو حلال کھانا ملتا ہے لیکن کھائیں گے تو وہیں کا جائے کر اگر آج وہ اتنا مجبور کر سکتا ہے تو کل کو کسی ریسٹورینٹ میں جہاں حرام ملتا ہے اور جہاں زمین کا بھی اہتمام نہیں کیا جاتا اور جہاں سب مکس کیا جاتا بہت سارے جو بڑے ریسٹورینٹ ہوتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ صاحب وہاں مرغی بھی پک رہی ہے مچھلی بھی پک رہی ہے بکرے کا گوشت بھی پکڑا ہے سور کا گوشت بھی پکڑا ہے سب پکڑے بڑے بڑے ریسٹورینٹ میں لوگ جیسا کھانا وانا بڑا مزیدار ہوتا ہے ہم تو فش کھاتے ہیں تو مچھلی کھاتے ہیں اس میں تو زمین ہے کا کوئی مسئلہ نہیں جا کر کے دیکھیں ان کے کچن کو ان لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب جلدی جلدی آرڈر آتے ہیں ان کو کیا کرتے ہیں اسی برتن میں انہوں نے فش فرائی کیا اور اس کے بعد بھیج دیا اور دوسرے کا آرڈر آیا سور کے گوشت کا اسی برتن میں انہوں نے سور کا گوشت فرائی کیا اور اس کو دے دیا اسی برتن میں انہوں نے جھٹکے کی مرغی فرائی کیا اور اسی کو دے دیا ارے تم نے گوشت تم نے مچھلی کھائی لیکن مچھلی پکی کس برتن میں ہے اس برتن میں پکی ہے جس برتن میں ابھی تھوڑی دیر پہلے سور کا گوشت پکایا گیا تھا اور پھر تیل تو ان کے پاس ایک ہی ہوتا ہے اسی تیل کو وہ مستقل بار بار استعمال کرتے رہتے ہیں یہ ریسٹورینٹ والے الگ الگ بدل بدل کر تیل نہیں استعمال کرتے اور جب وہ تیل بالکل کالا ہو جاتا ہے سیاہ ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ آگے بڑھا دیا جاتا ہے پھر وہ جاتا ہے کاسمیٹک والوں کے پاس یہ جو چہرے کی لیما پوتی ہوتی ہے اس میں اس تیل کو استعمال کیا جاتا ہے جس کے اندر کتنے ناجائز اور حرام اجزاء شامل ہوتے ہیں تو اگر لفظ کا کہنا مانا اور آج اس کی حلال کے آگے ہتھیار ڈالے تو کل کو وہ حرام زد کرے گا اس لیے ہمیں مجاہدے کی عادت ڈالنی ہے یہ چوتھا قدم ہے سلوک کا اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے آپ کو بھی نصیب فرمائے الحمد للہ للہ رب العالمین دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے پھر اللہ کو یاد کریں آنکھیں بند کر لیں سر کو جھکا لیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل سے گناہوں پر ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ زبان سے اللہ اللہ نہیں کہنا بس یہ خیال کریں کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين پروردگار عالم ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے ہیں ہمارے حال پر رحم فرمائیے اللہ ہمارے دلوں کی گندگیاں دور فرما دیجئے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے اللہ گناہوں کو معاف فرمائیے اللہ گناہوں کو معاف فرمائیے خطاؤں سے درگزر فرمائیے عیوب کی پردہ پوشی فرمائیے نگاہوں کو پاک فرمائیے دلوں کو صاف فرمائیے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے اللہ ہماری ہڈی ہڈی موٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے اللہ ہمارے دلوں کی غفلت دور فرمائیے اللہ دلوں کو اپنی یاد سے آباد کر دیجیے اللہ دل مردہ ہو گئے ہیں دل پتھر کے سل بن گئے ہیں اللہ دل دلوں کو نرم کر دیجیے دلوں کو زندہ کر دیجیے اللہ دلوں کو زندہ کر دیجیے اللہ ہمارے ان سے روے روے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے اے اللہ تعالی کی عزت نصیب فرمائیے گناہوں کی ذلت سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ گناہوں کی ذلت سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ دنیا میں تو آپ نے ہمارے گناہوں پر پردے ڈالے ہوئے کسی کو پتہ نہیں چلتا اس لیے لوگ ہم کو اچھا سمجھتے ہیں لوگ ہماری عزت کرتے ہیں اللہ اگر معافی نہیں ملی اور قیامت کے دن آپ نے پردے ہٹا دیے یا اللہ ہم تو دنیا کے چار آدمیوں کے سامنے کی ذلت برداشت نہیں کر پاتے اللہ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے کی ذلت کیسے برداشت کر سکیں گے اللہ آپ کے نبی صلی اللہ آپ نے اپنے اپنے محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ والسلام کو یہ دعا سکھائی تھی اے اللہ جب حضرت ابراہیم اس دعا کو مانگ سکتے ہیں تو ہماری لیے اور بڑی ضرورت ہے ولا یوم یوم یوم لا بنون اے اللہ جس دن انسانوں کو اٹھایا جائے گا اس دن کی ذلت سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ اس دن کی بے عزتی سے ہماری حفاظت فرمائیے اے اللہ کل سے گزرنا آسان فرما دیجیے اللہ داہنے ہاتھ میں نام اعمال نصیب فرمائیے اے اللہ قبر کی تنگی سے ہماری حفاظت فرمائیے اے اللہ قبر تو سب سے پہلی منزل ہے اللہ اگر پہلی منزل آسان ہو گئی تو آگے کی ساری منزلیں آسان ہو جاتی ہیں اگر پہلی منزل دشوار ہو گئی تو آگے کی ساری منزلیں دشوار ہو جاتی ہے اللہ آپ کے نبی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر نافرمانوں کو ایسا دبا دی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں اور فرما برداروں کو ایسا گود میں لے لیتی ہے جیسے ماں محبت کے ساتھ اپنے بچے کو گود میں لے لے اور کھینچ لے اللہ ہمیں فرمانوں میں شامل نہ فرمائیے اللہ ہمیں فرما برداروں میں شامل فرمائیے اللہ دنیا میں تو اگر ہمارے سر میں درد ہو جاتا ہے اللہ گھر والے رات میں سو رہے ہوں تو جاگ جاتے ہیں جلدی سے ڈاکٹر کو فون کرتے ہیں کوئی پانی لے کر آتا ہے کوئی دوا لے کر آتا ہے کوئی سر دباتا ہے اے اللہ اے اللہ اگر قبر میں آپ نے ہم کو عذاب دیا اللہ قریب والے بھی چھوڑ کر چلے آئیں گے رشتے دار بھی چھوڑ کر چلے آئیں گے اللہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا ہم پکاریں گے آواز دیں گے لیکن کوئی ہماری آواز سن نہ سکے گا اللہ قبر کے سانپوں سے حفاظت فرمائیے قبر کے بچھوؤں سے حفاظت فرمائیے اللہ قبر کو جہنم کا گڑھا نہ بننے دیجیے اللہ قبر کو جنت کی کیاری بنا دیجیے اللہ اچھی زندگی نصیب فرمائیے اللہ اچھی زندگی نصیب فرمائیے اے اللہ آپ نے بچپن سے اب تک ہم کو نعمتوں میں رکھا ہے اللہ نعمتوں کے عادی ہو گئے ہیں اللہ نعمتوں سے محروم نہ فرمائیے لیکن اللہ ناشکری سے ہماری حفاظت فرمائیے فرمائیے اللہ نعمتوں میں اور برکت عطا فرمائیے لیکن اللہ نا شکری سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ آپ کی نعمت کھائے اور آپ کی نافرمانی کرے اس سے بڑی غداری کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑی ناشکری کیا ہو سکتی ہے اللہ اس ناشکری سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ ہمیں قرار کرتے ہیں ہم سے یہ ناشکری ہوئی ہے اللہ ہم سے یہ گناہ ہوا ہے ہم آپ کی نعمتیں کھاتے رہے اور آپ کی نافرمانی کرتے رہے اللہ آپ کی دی ہوئی نعمتیں کھاتے رہے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر من مانی زندگی گزارتے رہے اللہ ہماری کامل اصلاح فرما دیجیے اللہ ہمارے ظاہر کو سنتوں سے سجا دیجیے ہمارے باطن کو اپنی یاد سے آباد فرمائیے اللہ صحت و عافیت نصیب فرمائیے اللہ صحت اور عافیت نصیب فرمائیے اللہ ہمارے جسم بھی بیمار ہیں ہماری روحیں بھی بیمار ہیں اللہ جسمانی بیماریوں سے بھی نجات دے دیجیے روح کی بیماریوں سے بھی نجات دے دیجیے اللہ ساری پریشانیاں دور فرما دیجیے اللہ روزی کی تنگی سے حفاظت فرمائیے اللہ زندگی میں کبھی بے آسرا بے سہارا نہ چھوڑیے اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ بنائیے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال و پاکیزہ روزگار عطا فرمائیے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجیے جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائیے اللہ جو مقروض ہے ان کا قرض ادا کرا دیجیے اے اللہ جس کی جو بھی پریشانی ہے مخلوق کے سامنے اس نے اظہار کیا ہو یا نہ کیا ہو اللہ آپ کو سب کی پریشانیاں معلوم ہے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دیجیے اللہ سب کی جائز حاجتیں اور مرادیں پوری فرما دیجیے دیجیے اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے اللہ ہم سب سے آپ راضی ہو جائیے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے اللہ ہم کو اپنے نیک و مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فرد و کرم سے قبول فرما لیجیے اللہ پوری دنیا میں امت مسلمہ پریشان ہے اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائیے پوری امت کی مدد و نصرت فرمائیے اللہ شیطان نے امت میں آپس میں طرح طرح کے جھگڑے ڈال دیے ہیں طرح طرح کے اختلافات پیدا کر دیے ہیں اللہ ساری اختلافات دور فرما دیجیے اللہ اللہ نفس کا کہنا ماننے سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ نفس کا کہنا ماننے سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ ایک لمحے کی بھی غفلت سے حفاظت فرمائیے اللہ سچی توبہ نصیب فرما دیجیے اللہ سچی توبہ نصیب فرمائیے قلب ذاکر نصیب فرما دیجیے اللہ قلب منیب نصیب فرما دیجیے اللہ دلوں کو دنیا کی محبت سے خالی کر دیجیے اللہ ہمیں نفس کا کہنا ماننے سے بچا لیجیے اپنا کہنا ماننے کی توفیق آتا فرمائیے پر عالم جو مانگا وہ بھی آتا فرمائیے جو مانگنا چاہیے نہیں نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے اللہ دور قریب جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں محض اپنے فضل و کرم سے ان دعاؤں میں ان کو بھی پورا پورا حصہ نصیب فرمائیے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین